معمر اور محمد بن ابی حفصہ دونوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی لیکن معمر کے حدیث میں ہے انہوں نے کہا میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا کہ انہوں یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستاسی